حضرت عبداللہ بن نبی ملائکہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے تقدیر کے بارے میں کچھ کہا تو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے جو شخص تقدیر کے بارے میں گفتگو کرے گا اس سے قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال ہوگا اور جو شخص اس موضوع پر کلام نہیں کرے گا اس سے قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا ابو الحسن القطان نے کہا ہمیں خازم بن یا نے انہیں عبد الملک بن سنان نے انہیں یا بن عثمان نے اسے مالک بن اسماعیل کی مثل روایت بیان کی سننے ابن ماجہ حدیث نمبر چوراسی